حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے سامنے اقرار کیا کہ اس نے ایک عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے اس نے اس عورت کا نام بھی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بلا بھیجا اور اس سے اس واقعے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بدکاری سے انکار کیا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حد کے سو کوڑے لگائے اور اس عورت کو چھوڑ دیا سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو سینتیس